جناب عطا بن بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ زبیر رضی اللہ عنہما نے ہم کو جمعے جمعے کے کے کے کے روز عید دن دین پہلے حصے میں نماز پڑھائی پھر ہم ہم لیے گئے مگر وہ نہ آئے اور نے اکیلے ہی نماز پڑھی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما طائف میں تھے وہ جب آئے تو ہم نے ان سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا ہے ابو داود حدیث نمبر